امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغا میں ارشاد فرماتے ہیں کامیابی دور اندیشی سے وابستہ ہے اور دور اندیشی فکر و تدبر کو کام میں لانے سے اور تدبر بھیدوں کو چھپا کر رکھنے سے